علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں قرض لے لوں خدا کی قسم میری نیند حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ میں اس کے قرض کو ادا نہ کروں تاکہ اللہ کے حقوق العباد میں ادا کر کر دنیا سے پاک دامن ہو کر جاؤں اور کوئی بندہ میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے یہ قرآن کی آیت تجارت والوں کے لیے کاروباریوں کے لیے یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین جس وقت تم معاملہ کرو قرض کا الا اجل مسمن اس کی ایک مدت طے کرو فخبو اور اس کو کاغذ پر لکھو اعتماد کی بنیاد پر قرض دو بھی مت اعتماد کی بنیاد پر قرض لو بھی مت چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے چاہے بھائی ہے چاہے رشتہ دار ہے قرآن کہتا ہے قرض کی مدت طے کرو اور مدت کس طرح طے کرنی ہے دن کا نام بھی ہو مہینے کا نام بھی ہو وقت کا نام بھی ہو گھڑی کا نام بھی ہو فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں دن اس وقت سے پہلے پہلے میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا اب قرآن کہتا اجل مسمن اس کا وقت متعین ہونا چاہیے بھائی اس کو لکھ لو اس میں یہ رعایت مت کرو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا کزن ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا لنگوٹی ہے یہ میرا فلاں ہے یہ میرا فلاں ہے قرآن نے کہا جس وقت قرض لینا ہے الا اجل مسمن ایک تو وقت طے کرو اور وقت میں دن طے ہو وقت میں تاریخ طے ہو وقت میں کھڑی طے ہو وقت میں تمام چیزیں طے ہوں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے فخت دوسری ہدایت یہ ہے اس کو تم نے لکھنا بھی ہے زبانی کلامی قرض کا لین دین مت کیا کرو اس سے تمہارے خاندان بھی اجڑیں گے اس سے تمہارا ملک بھی تباہ ہوگا اس سے تمہارا نظام بھی تباہ ہوگا اور اس سے محبت کے اندر بھی کمی آئے گی اور بیان میں غلطی آئے گی اور انسان کی نیت میں خرابی آئے گی فخت بو اسٹام لاؤ اور اس کاغذ کو لکھو اور لکھنے میں قرآن کہتا ہے ول یک تم کرنسی ہے یا اسٹام فروش ہے وہ قرض کے معاملات کو اگر لکھے تو لکھنے میں اس کو انصاف کرنا چاہیے یاد رکھنا اس قلم نے بڑے ظلم کیے اور اسی قلم نے بڑے عدل کیے بڑا انصاف کیے جب یہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا تو یہودیوں کی سزائیں معاف نہیں ہوئی جب یہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا یہودی مدینے سے نکلے ہیں جب یہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا یہودی مکہ سے نکلے ہیں جب یہ حضرت عمر کے ہاتھ میں قلم تھا تو دریائے نیل بھی ان کے خط کو سن کر رک گیا تھا اور پھر چل گیا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے چلتا رہا تھا جب یہ عمر کے ہاتھ میں تھا کیسر بادشاہ کو جب خط لکھا تھا وہ لرز اٹھا تھا جب میرے نبی کے ہاتھ میں قلم تھا حضور نے ہرٹل کی طرف خط لکھا تھا وہ لرز چکا تھا جب میرے نبی کے صحابی حضرت جعفر کے ہاتھ میں قلم تھا انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے ایک انصاف کی تحریر لکھ کر اپنے قرآن کی دعوت ان کو دی تھی اور یہ کہا تھا ہم اللہ کی شہادت دیتے ہیں اور حضرت محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں یہی قلم ہے جس نے آپ کے سامنے مسجد کی ان دیواروں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور یہی وہ قلم ہے جس نے بعض دیواروں پر گانے لکھے ہوئے ہیں یہی وہ قلم ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی لکھا ہوا ہے اور یہی وہ قلم ہے جس نے مرزائیوں کو نبوت بنا کر ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہوا ہے اسی قلم کے ساتھ کفر لکھا جاتا ہے اسی قلم کے ساتھ انصاف لکھا جاتا ہے اسی قلم کے ساتھ ظلم لکھا جاتا ہے اسی قلم کے ساتھ سب کچھ لکھا جاتا ہے یہ بڑے جاگیردار بڑے سرمایہ دار بڑے سیاست دان اپنے قلم کی بھی دو تحریریں کرتے ہیں ایک ظلم کا قلم ایک انصاف کا قلم ایک سچائی کا قلم ایک جھوٹ کا قلم ایک اچھائی کا قلم ایک برائی کا قلم جب کوئی غریب آدمی آئے تو ان کے سین دو نمبر ہوتے ہیں جب کوئی طاقتور آدمی آئے تو ان کے سین ایک نمبر ہوتے ہیں جہاں پر چاہا قلم سے ظلم کر لیا جہاں پر چاہا پینسل سے کچھ لکھ دیا اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے اس قلم کو غلط استعمال نہ کرو بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اگر تم اپنے ہاتھوں سے قلم میں رکھو جب تک وہ تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی قسم تمہارے اوپر اور تمہارے گھر کے اوپر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو قرض لینے میں ول یک بینکم کاتب بالعدل جو منشی ہو جو اسٹام لکھنے والا ہو وہ بہترین انصاف کرنے والا ہو اس لیے میرے نبی نے کہا ایک بالش زمین بھی پٹواری ادھر ادھر کر جائے پٹواری حرام کھانے میں ایک نمبر پہ پوری دنیا میں اگر کوئی پٹواری حلال کھاتا ہے تو اللہ کی قسم اس جیسا ولی اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے یاد رکھنا ایک بالش زمین ادھر کر دی پینتالیس زمین ادھر کر دی اور سات زمینوں تک قیامت کے دن دسایا جائے گا کیا جاگیرداری رہے گی کیا اس کی چودراہٹ رہے گی کیا اس نے پٹواری کو پیسے دے کر ایک یتیم کی زمین پہ قبضہ کروا لیا اپنے نام پر ادھر سے ادھر انتقال کروا لیا اللہ کا خوف کوئی نہیں اللہ کا ڈر کوئی نہیں مرنا کوئی نہیں قبر میں جانا کوئی نہیں زمینوں کو لے کر کہاں تک پہنچے گا منشی آئے اسٹام لکھنے والا آئے جب تحریر کرنی ہے انصاف کے ساتھ کرنی ہے اگر ظلم کا قلم تم نے تھاما سمجھ جاؤ کہ ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں اٹھایا جائے گا اس لیے میرے نبی علیہ السلام والسلام کے صحابہ میرے نبی کی طرف سے خط لکھا کرتے تھے امانت کے خط تھے دیانت کے خط تھے تین سو تیرہ خط حضور اکرم کے لکھوائے گئے ہیں جو بالکل انصاف پر مبنی ہیں اور جن پر عمل بھی کیے گئے ہیں رسول اکرم کے لکھنا تھا گواہوں کا لکھنا تھا شہادت کا لکھنا تھا اور فائلوں کا لکھنا تھا یہ حضور اکرم کے بارہ منشی بھی تھے جو رسول اکرم علیہ السلام کے قرآن کو لکھتے تھے آپ کے وعدے لکھتے تھے آپ کی چھوٹی بڑی باتیں لکھتے تھے اور لکھ کر امت تک پہنچاتے تھے اس لیے لکھنے میں ظلم مت ہو اسلام کے اندر ظلم مت ہو پٹوار خانے میں ظلم مت ہو کسی وزیر کے ہاتھ میں قلم آ جائے اور وہ لکھنا چاہے اس پر ظلم مت ہو بل یکتب بینکم کاتب بالعدل انصاف کے ساتھ ان کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کروا دو کہ یہ قرض ہم لے رہے ہیں ہم فلاں تاریخ کو اس کو ادا کریں گے اور یہ تحریری معاہدہ تمہارے اوپر فرض ہے اس میں لچک دکھاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے چیز کو صرف اعتماد کی بنیاد پہ نہیں لینا چاہیے اعتماد کر لیے بڑا اعتماد تھا مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا کرے گا دھوکا ہو گیا میرے ساتھ فراڈ ہو گیا میرے ساتھ جمع پونجی میری تباہ ہو گئی زمین میری ہتھیار لی پلاٹ میرا ہتھیار لیا سب کچھ خراب ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا اللہ کہتے ولی بین کا دل کاتب اور منشی کون ہو جس کو اللہ کی ہدایات اور اسلام کا بھی علم ہو کاتب منشی ایسے تلاش کرو جو اللہ کی ہدایات کو سمجھتا ہو نمازی ہو پرہیزگار ہو متقی ہو اور اس سے تمہیں انصاف کی توقع ہو اس کو بلا کر کہو بھائی ہماری تحریر لکھو یہ قرض کا معاملہ یہ یہ پلاٹ کا کا معاملہ معاملہ مکان ان تمام چیزوں کا معاملہ ولی کاتب بالعدل انصاف والا کاتب لکھے اور کون سا کاتب کما علمہ اللہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے ذرا سا قلم خراب ہوا تو تم اندھیروں میں جاؤ گے ذرا سا قلم ادھر ادھر ہوا تو جہنم میں جاؤ گے ذرا سا قلم نے تمہارے خرابی کی تو جہنم میں جاؤ جاؤ گے ذرا سے قلم نے غلط لکھ دیا تو جہنم میں جاؤ گے اس لیے اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت ہے کہ معاملات کو لکھتے وقت لین دین کے وقت ادھار کے وقت نقد کے وقت تمام چیزوں کے وقت ان معاملات کو لکھا کرو ولا یکب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وہ لکھے اور لکھ کر اس تحریر کو مضبوط ہاتھوں میں پہنچائے جی آج کل رجسٹریاں ہیں ایک کے نام سے دوسرے نام پہ ہو جاتی ہے دگا بازیوں کے ساتھ دھوکھا بازیوں کے ساتھ ایک پلاٹ کئی جگہ پہ بک جاتا ہے ایک لین دین میں کئی لوگ افراد پیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اور غربا کے اوپر ظلم کی انتہائی ذلت ناک امیزش پیدا کر دی جاتی ہے اور یہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے صرف ظالم ہیں یہ لوگ لکھنے والے بدیانت ہیں یہ لوگ لکھنے والے ان کو آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کو قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کو کوئی اور چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور ان کو یاد نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اگر میرے دور میں کوئی کتا بھی پیاس کی شکایت کرے گا تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دے گا یاد رکھنا جب عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا تو ان پہ بڑی تنقید کرنے والے لوگ بھی تھے ظاہر ہے کہ جب کوئی افسر محکمے میں آ کے انصاف کرتا ہے تو ہمارے بڑوں سے بڑوں کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کو کھڈے لین لگا اس کو ہٹا دو یہ ایسا نہیں کر سکتا اکثر بیچارے آ کر ہمیں شکایت کرتے ہیں محکموں میں کام کرتے ہیں بدے نہیں کرتے امانت پہ چلتے ہیں صداقت پہ چلتے ہیں عدالت پہ چلتے ہیں سچائی پہ چلتے ہیں ہمارے آفیسر ہمارے حکمران ہمارے طبقے ہمیں وہاں سے برداشت نہیں کرتے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ عدل کو کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا انصاف کو کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا سچائی کو کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا کرپشن یہ تمام چیزیں یہ دغا بازیاں ایک فرد سے لے کر وزیر تک جاتی ہیں وزیر سے لے کر صدر تک جاتی ہیں پھر پورے ملک کو کرپشن کے جھنڈے میں لپٹنا پڑتا ہے اور وہ ملک دیوالی بھائی اپن ہونے کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس ملک کی تمام چیزیں گروی دے دی جاتی ہیں اور اس کے پر ظالم حکمرانوں کا تسلط آ جاتا ہے ہر بات پر ہمیں دین بیچنا پڑتا ہے ہمیں قرآن بیچنا پڑتا ہے ہمیں ایمان بیچنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم ان کے تسلط پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کے ماتحت ہوتے ہیں ہم ان کے مختاج ہوتے ہیں عمر بن عبد العزیز کا جب انتقال ہوا ایک پرچہ آسمان سے گرا جس وقت لوگوں نے دیکھا لکھا ہوا النار عزیز یہ ہے عمر بن عبد العزیز جس کے انصاف کی وجہ سے آج اللہ نے آسمان سے فرشتوں سے کاغذ دلوایا ہے اور وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس عمر بن عبد العزیز کو خدا نے انصاف کی وجہ سے جہنم سے آزاد فرما کے دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیا یہ نظام ہے کاتب انصاف نہیں کر رہا کاتب غلط لکھ رہا ہے کاغذوں میں ہیر پھیر ہو رہا ہے فعن کان الزی علیہ الحق کو سفیحن پھر دوسری بات یہ کہ جو بندہ قرض لے رہا ہے اسٹام کا خرچہ وہ کرے گا جو پلاٹ لے رہا ہے اسٹام کا خرچہ وہ کرے گا جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دی اسلام کا خرچہ وہ کرے گا اب اگر وہ بندہ جس بیچارے نے لکھوانا ہے اگر وہ کوئی نابینا ہے اگر کوئی وہ لنگڑا ہے اگر وہ کوئی کمزور ہے اگر کوئی ضعیف ہے اگر اگر کوئی کوئی یتیم ہے ہے نہ سمجھ اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کسی معاملے کا لین دین کر رہا ہے اللہ نے کہا کہ یہاں پر مسلمان کو خاموش رہنا جائز نہیں بلکہ اس کی تکو دوڑ میں دائیں بائیں طرف سے لوگ اس کے ارد ہو جائے اور اس کے سودے کی تجارت پر جو خرید و فروخت کے معاملات اس کام پر لکھوائے جا رہے ہیں امت مسلمہ ان کی نگرانی کرے اگر وہاں پر کبھی ظلم ہو سب امت کا فرض ہے کھڑے ہو کر اس کے خلاف آواز کو بلند کریں اور دنیا کے سامنے اس چیز کا اعلان کیا جائے کہ یہ بچہ کمزور ہے یا پاگل ہے یا ضعیف ہے یا کمزوری کے اندر بہت آگے بڑھ چکا ہے سے اس کو لوٹ مار کر رہے ہیں اور لکھنے میں انصاف نہیں کیا جا رہا لین دین میں انصاف نہیں کیا جا رہا کسی اور چیز میں انصاف نہیں کیا جا رہا اب قرآن کہتا فل یکتب ولی ہو اس کا ولی آئے دادا آئے چچا آئے تایا آئے بھائی آئے کزن آئے پڑھا لکھا آئے اور آ کر اس کے اس کام کی نگرانی کرے وسط شدو یہ چوتھی ہدایت ہے جب تم نے کوئی معاملہ کرنا ہے شہیدین من رجالکم دو گواہ تم نے بنانے ہیں اور میرے نبی ایک دفعہ حدیث بیان فرما رہے تھے کچھ بات کر رہے تھے صحابہ مجمع میں بیٹھے ہیں میرے نبی نے فرمایا اللہ نفس ہے آگاہ ہو کر کے سنو دماغ کھول کر سنو نگاہیں میری طرف کرو چہرے میری طرف کرو آخرت کی طرف یقین کو بڑھاؤ اللہ شہادت الزور شہادت الزور شہادت الزور جھوٹی گواہی سے بچنا جھوٹی گواہی سے بچنا جھوٹی گواہی سے بچنا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کبھی انصاف کے فیصلے کے علاوہ کبھی گواہ نہیں بنتے تھے وسطو شہید دو مرد گواہی دینے والے بھی ہوں اگر گواہی ہمارے خریدے ہوئے گواہ ہیں عدالتوں میں سارے جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں ظالم کو مظلوم بنایا جاتا ہے مظلوم کو ظالم بنایا جاتا ہے کیا ہے بھائی یہ گواہی دے رہے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں اور گواہی جھوٹی گواہ کو خرید لیا جائے گواہ کے اوپر پیسے خرچ کر دیے جائیں گواہ کو بلیک میل کر دیا سے بھی اللہ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اللہ کی قسم قیامت کے دن جہاں جہاں ظلم ہوگا اگر سونا چھینا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی پتریاں بنائیں گے چھری کی طرح اور ان سے تمہاری گردن کو کاٹ کاٹ کے پھینکا جائے گا جہنم کے اندر اگر کسی نے اونٹ چوری کی ہے وہ اونٹ آ کر خدا کی قسم اپنے چہرے سے تمہیں مارے گا اور سیدھا جہنم میں گرائے گا اگر کسی نے بکری چوری کی ہے کسی نے مرغی چوری کی ہے کسی نے انڈا چوری کیا ہے کسی نے ایک ذرہ چوری کیا ہے کسی نے اور چوری کی ہے ایک آدمی تھا اس کا نام تھا کرکرا حضور پاک علیہ کے ساتھ اس نے جہاد کیا جہاد کے بعد ایک چادر تھی غنیمت کے مال سے اس نے چرا لی اللہ کے نبی صاحب گئی تھے نبی کو بتایا گیا کہ بھائی یہ چادر فلاں نے چرائی ہے اللہ کے نبی رات کو سوئے تو میرے اللہ نے ان کو دکھایا کہ یہ جہنم کے اندر چلا گیا ہے اس چادر کے اندر ملاوٹ کرنے کی وجہ سے خیانت کرنے کی وجہ سے چوری کرنے کی وجہ سے انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ظلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس نے بد کرتے ہوئے ایک کپڑے کی چادر کو چرایا ہے اور اس بنیاد پر میرے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا ہے اس لیے اگر لکھنے والا بے وقوف ہے لکھنے والا کمزور ہے لکھنے والا لکھوا نہیں سکتا یا سمجھا نہیں سکتا یا بتا نہیں سکتا یا اشارہ نہیں کر سکتا تو اس کا ولی اس کا وارث جا کر اس کی جا کر رشتیاں کروائے اس کے استعم لکھوائے اس کی کتابت کروائے اس کی تحریر کروائے اور بس تشدد شہید مرجا لکھوں دو گواہ بناؤ کون سے گواہ بناؤ جن کو پتا ہو کہ ہم نے اگر سچی گواہی دی تو نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے سنو گواہی اس وقت نبے فیصد جھوٹی دی جاتی ہے عدالت ہو کچہری ہو یا کوئی مقدمہ ہو اور کئی لوگ آج کل اس رسم کو بھی لا چکے ہیں کہ اگر ان کے ہاں کوئی چوری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ اگر قسم اٹھا لیتا ہے تو ہم اس کے فیصلے کو مانتے ہیں فلاں بندہ اگر قسم علاقے میں کوئی بھی شریف آدمی اس کو پکڑ لیتے فلاں بندہ آپ کی طرف سے قسم اٹھائے تو ہم ادا اس فیصلے کو آپ کے حق میں کر دیں گے اب سوال یہ ہے اب وہ میرے پاس آ گیا مولوی صاحب جائے آپ گواہی دیں آپ کو اس نے کہا جی آپ قسم اٹھائیں تو یہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا اب میں سوال کرتا ہوں کہ جب میں نے دیکھا نہیں ہے جب مجھے پتا نہیں ہے جب کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کوئی چیز نہیں ہے میں نیا کس چیز کی دوں میں قسم کس چیز کی دوں میں اس جرگے کا فیصلہ کس طرح کرواؤں یہ قسم جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے مال بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے بڑے لوگوں کی نیتیں بدل دیتا ہے بڑے لوگوں کی نیتیں خراب کر دیتا ہے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے یہ دولت کی محبت اس لیے آج کل یہ جو رسم چلی پنچایت میں فلاں بندہ قسم اٹھائے تو جناب ہم فیصلہ کر دیتے ہیں یہ جائز نہیں اور یہ گواہی آپ دے نہیں سکتے گواہی اس چیز کی دے گے جس کو آپ نے دیکھا ہے فلم آپ کو دو گواہ چاہیے وہ مرد نہیں ہے ایک مرد ہے پھر اس کے بعد دو عورتیں لائیں اسلام نے عورت کو حقوق دیے یہودیوں کی آپ کتاب پڑھیں تو یہودیوں کی کتاب میں کبھی کسی عورت کو گواہی دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا لیکن ہمارے علیہ السلام کی اس امت میں اگر دو عورتیں ہیں گواہی دیں عورتوں کی وجہ کیا ہے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے اب انگریز کہتے ہیں عورت اگر بھول سکتی ہے تو مرد کیوں نہیں بھول سکتا مرد تو دو ہیں عورتیں دو ہوں تو ایک مرد کے مقابلے میں بنتی ہیں وجہ اس کی کیا ہے کہ عورت بھول سکتی ہے گواہی دینے میں نمبر دو عورت ڈر سکتی ہے نمبر تین عورت میں خوف پیدا ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ قوت وہ توانائی وہ جذبہ وہ تمام چیزیں جو مرد کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ آگے رکھی گئی ہیں پھر بھی کافر یہاں پر عورتوں کو اٹھوانے کے اندر عورتوں کو قاضی بنوانے کے اندر عورتوں کو جج بنوانے کے اندر عورتوں کو امام بنوانے کے اندر عورت کو آگے لانے کے لیے اس چیز کو آگے لے کر پھرتا ہے کہ جی مرد نہیں بول سکتا تو عورت کو بول سکتی ہے یہ سوال تو پھر اس طرح ہی ہو گیا نا جس طرح کوئی کہہ رہی جی عورت حاملہ ہو سکتی ہے تو مرد کیوں نہیں حاملہ ہو سکتا مرد کو حمل کیوں نہیں ہو سکتا عورت کو حمل کیوں ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اس چیز کو کہ عورت جان سکتی ہے یا مرد جان سکتا ہے عورت بھول سکتی ہے یا مرد بھول سکتا ہے مرد میں طاقت کتنی ہے عورت میں طاقت کتنی ہے مرد میں صلاحیت کتنی ہے عورت میں صلاحیت کتنی ہے مرد میں کتنا ڈر ہے عورت میں کتنا ڈر ہے مرد کے اندر دین میں تقویت کتنی ہے عورت کے اندر دین میں تقویت کتنی گواہی دے ایک مرد گواہی دے اس قرض کے معاملات ہو رہے ہیں جو آج اس امت میں صرف زبان کی بنیاد پہ لے لیا جاتا ہے اور پھر وعدوں پہ وعدہ وعدوں پہ وعدہ آج دوں گا کل دوں گا پرسوں دوں گا ترسوں دوں گا پھر اس پہ قتل ہوتے ہیں پھر اس پہ طلاقیں ہوتی ہیں پھر اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں پھر اس پہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے کہا بم آدان عورتیں ہوں ترزون من الشہداء اور وہ گواہ ہوں جن سے تم راضی ہو جاؤ بلا یا بشہدا اظامات ایک نئی ہدایت عدالت جب گواہ کو بلائے تو گواہ انکار نہ کرے گواہ وہاں جانے سے نہ رکے گواہ اس گواہی کو چھپائے نہیں اس لیے کہ جو بندہ گواہی کو چھپاتا ہے اس نے اپنے دل کو گناگار کیا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ظاہر فرما دے گا کہ تو جھوٹی گواہی گواہی دیتا دیتا تھا تھا غلط گواہوں کو چھپا دیتا تھا آج کل یہ بھی رواج چل رہا ہے گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے گواہ بیچارے قتل کر دیے جاتے ہیں گواہوں کو شہید کر دیا جاتا ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری صرف اپنے نام کو چمکانے کے لیے اس گواہ کی موت واقع ہو جاتی ہے گولی لگ جاتی ہے اور دہشت کا شکار ہو جاتا ہے دہشت گردی میں مار دیا جاتا ہے اور وہ بےچارا ایک ہی گواہ ہوتا ہے اس نے اس کو دیکھا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں انصاف کا نظام چلنا ہوتا ہے اسلامی ملک کی تو ہونی چاہیے تھی مگر گواہ مار دیا گواہ ختم کر دیا بلا یا اب گواہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں جا سکتا میری مجبوری ہے جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے یہ مل رہا ہے مجھے وہ مل رہا ہے اس لیے قرآن نے کہا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو محلے میں گواہی دینا فرض کفایا ہو جاتا ہے محلے میں گواہی دینا فرض کفایا اگلی ہدایت لین دین بلا تس امو ان کبیرن کہ چھوٹی چیز ہو اس کو بھی لکھو بڑی چیز ہو اس کو بھی لکھو یہ جو پرچون کا کاروبار کرتے ہیں ان کو ایک ایک روپے تک لکھنا پڑتا ہے دو دو روپے تک لکھنا پڑتا ہے دس دس روپے تک لکھنا پڑتا ہے بیس بیس روپے تک لکھنا پڑتا ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا ایک روپیہ بھی اگر تمہارا ادھر ادھر ہو گیا تو سمجھ جاؤ یہ اس کی جہنم بنے گی ہماری جہنم بنے گی چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے مگر کلمہ پڑھا نہیں جاتا اس کے حلق میں اڑ جاتا ہے لوگوں نے اشارہ کر کے پوچھا کہتا ہے یہاں سے نیچے نہیں جا رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا پڑھ لینا بہت بڑی نعمت ہے مر رہا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھ سکتا پوچھا کیوں نہیں پڑھ سکتا کہا اشارہ کر رہا ہے کہ گلے میں رک جاتا ہے آگے نہیں جا رہا مر گیا اور بعد میں خواب میں آیا کہ جہنم میں ڈال دیا گیا وجہ کیا تھی کہتے ہیں صبح دکان پہ جب جاتا تھا تو اپنے ترازو کو جھاڑتا نہیں تھا اس کا جو گردہ ہوتا تھا وہ بھی اگلے بندے کے سامان میں اس کا وزن ہو جایا کرتا تھا اور اس بنیاد پر اتنا رزق اس کا روزانہ حرام کا بنتا جاتا تھا اور اس حرام رزق کی وجہ سے میرے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرما رہے ہیں چھوٹی چیز کو بھی لکھو بڑی چیز کو بھی لکھو اور لکھنے سے تمہارے گھر کے مقدمے نہیں بنے گے عدالت کے مقدمے نہیں بنے گے بڑے بڑے نظام ہوتے ہیں اب داماد آتے ہیں نئے نئے بڑی محبت والے انداز میں ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد شکایتیں آتے ہیں جی کہ اپنی بچی سے کہہ رہے ہیں بیوی سے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے والد سے اتنا قرضہ لو جی اپنے بھائی سے اتنا قرضہ لو اپنی بہن سے اتنا قرضہ لو کیا ہے آؤ لکھ لیتے ہیں اس کو اسٹام کر لیتے ہیں وہاں پر اس کی آنکھیں نکل آتی میں داماد ہو کے لکھواؤں گا میرے اوپر تمہیں اعتماد نہیں تمہارے باپ کو اعتماد نہیں تمہاری ماں کو اعتماد نہیں تمہارے خاندان کو اعتماد لے گی تو بچے گی نہیں لے گی تو طلاق ہو جائے گی اگر قرض لکھواتی ہے لکھنے پہ تیار نہیں نہیں لکھواتی داماد اس کو ہڑپ کر جاتے اکثر کی شکایتیں اکثر کیسوں میں یہ مسائل اکثر چیزوں میں ان کے مسائل پھر کیا ہوتا ہے دینے کی نیت نہیں ہوتی اس لیے قرآن نے کہا جب تم نے لکھنا ہے چھوٹی چیز کو بھی جب تم نے لکھنا ہے بڑی چیز کو بھی تم نے لکھنا ہے بڑی رقم کو بھی جب تم نے لکھنا ہے چھوٹی رقم کو بھی ہر چیز کو کتابت کی شکل ہر چیز پر گواہی کی شکل ہر چیز کے اوپر رجسٹر کی شکل ہر چیز کے اوپر سٹیمپ کی شکل عزیز ہو قریبی رشتہ دار ہو دور کا رشتہ دار ہو سسر ہو ساس ہو دماد ہو بہنوئی ہو سالہ ہو دکاندار ہو کوئی دوسرے ہو سرکردہ گزرا ہوں کہیں سے بھی ہوں کس جگہ سے بھی ہوں لکھنے کے بغیر اب یہ قرض لیتے ہیں حکمران ریکارڈ نہیں ہوتا یہ نیب کے ادارے ان کو پکڑتے ہیں احتساب کے ادارے ان کو پکڑتے ہیں اب نیب والوں کے بارے میں آج کل کہتے ہیں ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے کیونکہ جناب یہ پکڑا ہی جھگڑا ہی کر رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ملک کو دیوالیہ کر کے اس امت کو لوٹا گیا ہے بچوں کو لوٹا گیا ہے بڑوں کو لوٹا گیا ہے ہر پا پاکستانی اس وقت ہزاروں کے قرضوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اس کی اکاؤنٹنگ کرے تو ہمارا سارا ملک اکثر گروی پہ جا چکا ہے اور اس کے اوپر قرضے کی چھت ہے اس کے اوپر یہودیوں کی چھت ہے اس کے اوپر عیسائیوں کی چھت ہے اس کے اوپر ان کی تلواریں اٹک رہی ہیں یہ تمام چیزیں اس بنیاد پر ہیں کہ ہماری بنیاد میں قرض دیے گئے لیے گئے مگر واپس نہیں کیے گئے دگا بازیاں کی گئی دھوکے کیے گئے لیکن یاد رکھنا جب ایسا ہو گیا ہے تو جہاد میں بھی اگر شہید ہو جائے تو اللہ اس کو قرض کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں فرماتا اس لیے یہ بھی حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے میت کا قرض ادا کرو اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے والد سے کسی کا لین دین ہو تو ہم اس کے بچے حاضر ہیں ہم اس کے بچے حاضر ہیں اب بچوں سے جب کہا بھائی میرا اس نے قرض دینا تھا جی ثبوت لاؤ یہ اعتماد کی بنیاد پہ ہوا تھا لینا دینا ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ایسا کچھ معاملہ نہیں ہو سکتا اب وہ تحریر نہیں ہے اب وہ اسٹام نہیں ہے اب وہ سین نہیں ہے اب وہ گواہ نہیں ہے وہ دو مرد بھی نہیں ہے ساری قرآن کی ہدایت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اب بیچارا یہ قرض مانگ رہا ہے وہ قرض اس کو ادا نہیں کر رہا چنانچہ صحابہ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے دوسرے کا قرض دینا تھا تاریخ طے تھی وقت طے تھا اور وہ راستہ کشتیوں کا تھا سمندر میں کشتیوں کے ذریعے راستہ ہوتا تھا ہر چیز تھی مگر کشتی خراب تھی کشتی نہیں چل سکتی تھی قرض دینے والا پیسے ہاتھ میں پکڑ کے رو رہا ہے اللہ کے سامنے خوف کھا رہا ہے کہ یا اللہ دینے کا وقت آیا ہے مگر کشتی کوئی نہیں کیا کروں اللہ رو رہے پھر اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ ایک تحریر لکھی اور اس اس اس کے اندر نے نے پیسے ڈالے اوپر لفافے لپیٹے سمندر میں ڈال دیا اللہ کا کرنا یہ یہ تھا کہ دریا کے اس کنارے پر تھا لینے والا اس کنارے پر تھا بیچ میں کشتی کا راستہ نہیں تھا کشتیاں خراب تھی یہ کراس کر نہیں سکتا تھا اس نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کاغذ میں وہ قرض ڈال کر اس پر تحریر لکھ دی کہ میں اپنے وعدے کے کے مطابق آپ پیسے اللہ کے حوالے کر رہا ہوں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ پیسے آپ کو پہنچ جائیں گے پھر جس وقت کشتیاں بحال ہو گئی وہ بندہ آیا اور اس نے کہا فلاں وقت میں فلاں دن میں فلاں جگہ پر جس جگہ میں کھڑا تھا اسی جگہ پر سمندر نے اس کاغذ کو باہر پھینکا تھا اور میرے پاؤں میں اس اس کو کو ڈالا تھا میں نے اٹھا کے دیکھا تھا تیرا قرض مجھے مل چکا ہے اور تیری تحریر پہ مجھے مل چکی ہے ادا کرنا چاہو تو میرا اللہ ایسے اسباب بناتا ہے اور نہ ادا کرنا چاہو تو دنیا میں جیل ہے ذلت ہے مقدمے ہیں عدالتیں ہیں کچہری اور پھر جب عدالت میں جاتا ہے تو آج تک کسی سے قرض نہیں ملا واپس پھر کیا ہوتا ہے عدالت کی سزا بھی کاٹ گیا قرض بھی نہیں دیا اور قبر بھی تباہ حشر بھی تباہ آخرت بھی تباہ دنیا میں بھی زلیل آخرت میں بھی زلیل ہر جگہ پہ تباہ ہو گیا ہر جگہ پہ برباد ہو گیا ہر جگہ پہ سلیل ہو گیا بلا یب من حشیا یہ قرآن کی ہدایت ہے لکھنے میں کوئی چیز کمی پیشی نہ کی جائے کمی پیشی نہ کی جائے آج کل جیسے کہ جوتیوں لکھا ہوتا ہے نا باٹا اور سروس کی نو سو ننانوے روپئے جی جی دس سو ننانوے روپئے جی جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جی بس چیز جی جائیں جی ہزار روپیہ دیے بھائی نو سو ننانوے تم نے لکھا روپیہ واپس کیوں نہیں کرتے تو روپئے کی حیثیت کیا رہ گئی ہے روپے کا کیا مسئلہ رہ گیا قرآن کا تباہ یب خس من شیا ایک ذرہ بھی اس میں سے کمی کر کر نہ تم دے سکتے ہو نہ تم لے سکتے ہو اگر دیتے ہو لیتے ہو تو اگلے کو کہہ دو بھائی روپیہ معاف کر دینا روپیہ چھوڑ دینا ہزار روپے لیا روپیہ واپس کرنا تھا اب نہیں دیا جناب نو سو ننانوے روپے لکھے ہوئے ہیں ننانوے لکھے بھائی پورے ہزار لکھ دو کیوں نہیں لکھتے ہزار کا پریشر ہوتا ہے جی گیارہ سو نہیں لکھتے دس سو ننانوے روپے جی گیارہ سو کا پریشر ہوتا ہے گیارہ سو ننانوے روپے جی بارہ سو لکھتے تھے پریشر پڑے پریشر پہ پڑھنا لیا آپ نے بارہ سو لیا آپ نے ہزار روپیہ لیا آپ نے گیارہ سو روپیہ کچھ بھی کر لیا ہے لیکن روپے کی حیثیت آپ کو نہیں نظر آتی بکت آپ کو نظر نہیں آتی قدر آپ کو نظر نہیں آتی ولا یب خسمن حشیا ولا یب خسمن حشیا تو یہ ادھار لینا یہ جائز تو ہے نقد لینا یہ بھی جائز ہے مگر اگر نقد میں بھی کوئی چیز ایسی قیمتی ہے جس پر آپ کو بعد میں دھوکا پڑ سکتا ہے تو بھی آپ کو تحریر فرض ہے تو بھی تحریر فرض ہے اب سونا لینے کے لیے جا رہے ہیں جیولرز وہ رتی لکھتا ہے وہ ذرے لکھتا ہے وہ سونا لکھتا ہے وہ اس کے کرات لکھتا ہے جی بائیس میں ہیں یہ چوبیس کرات میں اگر کوئی بیچارہ دیہات سے آیا اور اس سے جناب اس نے ہزاروں روپے لے لیے جی لیکن اب بچہ تھا نا ایک بچہ وہ گڑ کا بڑا شوقین تھا گڑ کا بڑا شوقین تھا اس کے والد نے کہیں اس کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی یہ بھی ایک بے اختیاتی ماں باپ کی طرف سے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالیاں بنا دیتے ہیں بچوں کو بچیوں کو انگوٹھی بنا دیتے ہیں بالیاں بنا دیتے ہیں باہر نکال دیتے ہیں بچے اغوا ہو جاتے ہیں سونے چوری ہو جاتے ہیں کئی ایسی عورتیں ہیں جو ہیرے زواہرات اور جیور پہن کے جانتی ہیں اور جناب صبح صبح واک کر رہی ہوتی ہیں ان کے بازو کاٹ دیے جاتے ہیں ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں ان کے کیا کچھ ہو جاتا ہے صرف تیرت کی خاطر ہر چیز کے ہے اب ایک بچہ ہے سونا اس کے پاس اور دوسرا بندہ گڑ کھا رہا ہے وہ کہتے نہیں مجھے گڑ چاہیے کہتے بیٹا یہ چیز مجھے دے دو گڑ لے لو اب تھوڑا سا گڑ بچے کو دیا سونا پکڑا بھاگا گیا ایک گڑ کے بدلے میں سونا خرید کے بھاگ گیا ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسا ایسا نظام بھی ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی قیمتی چیز ہے ہیرا لینا ہے آپ نے سونا لینا ہے آپ نے کوئی جواہرات لینا ہے آپ نے کوئی زیور لینا ہے آپ نے آپ اس کی پرچی پر اس سے تحریر لیں اب وہ کہے بھائی تحریر کس بات کی میں تمہیں سونا دے رہا ہوں تم مجھے پیسے دے رہے ہو بات ختم ہو گئی ہے پر میں نہیں اس کو بھی لکھنا چاہیے تا نکلے بعد میں اس کے وعدہ کے مطابق چیز نہ نکلے اس کے قول کے مطابق چیز نہ نکلے اور اتنی تعریفات کرتے ہیں دکاندار اپنی چیزوں کی کہ خدا کی قسم نبی کی تعریف کرنی ہو تو ان کو شرم آ جاتی ہے اور اپنی چیزوں کی تعریف کرنی ہو تو دس منٹ کی تقریر کر سکتے ہیں دس منٹ کی تقریر ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں اپنی چیزوں کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں اپنے کپڑوں کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں اپنے سونے اور جواہرات کے ایسی ایسی عزمت بیان کرتے ہیں اور یاد رکھنا آپ کے سوال سے اگر کسی کے جواب بڑھ جائیں تو وہ بندہ جھوٹا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنا سوال کے ہی نہیں ہم نے آئیں لیں ماشاء اللہ ایک نمبر ہے فلاں جگہ کا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کسی قسم کی کوئی نہیں ہے کسی مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گا کسی دکان پہ آپ کو نہیں ملے گا کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا اب میں چپ کر کر کھڑا ہوں اور وہ اپنی تقریر کر رہا ہے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس کو کہیں بھی تم اللہ کے نبی کے فضائل بیان کرو تم حضور اکرم علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کرو اللہ کی توحید کی کچھ فضائل بیان کرو کچھ صحابہ کے فضائل بیان کرو گا تری وہ تو مجھے آتے نہیں ہیں اپنی چیزوں پہ قسمیں اپنی چیزوں کے فضائل اپنی چیزوں پہ جھوٹے بیانات اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے سودا بیچ دیا سب کچھ کر دیا اس لیے قرآن نے امت مسلمہ کو قرض کے اندر احتیاط کا حکم حقوق العباد میں احتیاط کا حکم موت کے وقت باپ پہ بڑے قرض ہوتے ہیں خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اس حق کو ادا کرنے کا حکم دیا اب جب مر گیا بچوں نے دیکھا جناب ہمارے باپ پہ دس لاکھ روپیہ قرض ہے اور ہے کیا جی بارہ لاکھ چھوڑا ہے اب دس لاکھ دے دو لاکھ میں ہمیں کیا ملنا ہے چنانچہ قرض کو ہڑپ کر کے باپ کی قبر کو آگ کا گھڑا بنا دیا باپ کی قبر کو تباہ کر دیا اس لیے مرنے والے کا سب سے پہلا اس کا قرض ادا کرو نمبر دو اس کی وسیعت پوری کرو اگر وہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے گیا ہے نمبر تین اس کے کفن دفن کے اہتمام کرو پھر نمبر چار پر آ کر ریاست کے حصوں کو تقسیم کرو اس لیے ان چیزوں کو تحریری شکل میرے بھائیوں دیا کرو اور اپنے بازاروں میں اپنی دکانوں میں اپنے خاندانوں میں حقوق العباد سے بچنے کے لیے ان تحریرات کو اپنے سامنے رکھا کرو یہ لڑائی جھگڑوں کا بھی باعث ہے اور ملک کی تباہی کا بھی یہ باعث ہے اور یہ تمام چیزیں جو دگا فراڈ اس وقت دفتروں میں ہے عدالتوں میں ہے کچہریوں میں ہے ہر جگہ پہ ہے ہم میں سے کوئی مسلمان ہے کوئی وکیل ہوگا کوئی منشی ہوگا کوئی پٹواری ہوگا کوئی کاروبار کاروباری ہوگا کوئی تجارت والا ہوگا کوئی زراعت والا ہوگا یہ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں آپ کو حل اس کا نہیں ملے گا اور یہ تمہاری موت کے بعد جہنم کا گڑا بنے گا اور یہ نمازیں اور یہ قرآن پھر کسی کام نہیں آئے گا اس لیے کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں دین میں صاف اور دو ٹوک باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے